کا کھمبا اور ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے یہ بات خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے دعا کرنے کو معمولی مت سمجھو جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے اور دعا یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے بہترین ذریعہ ہے اور دعا ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے خود عیسائیت میں ارشاد فرمایا قال رب کو تمہارے رب یعنی ہم سب کے رب اور مالک اللہ ہم کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا دیکھیے دعا اس کا میننگ ہوتا ہے اللہ تعالی سے مانگنا اور اللہ کو پکارنا پہلے زمانے میں پچھلے نبیوں کی امت میں اللہ تعالی نے نبیوں کو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ نبی دعا کرے اور اللہ کو بول کر لے لیکن اس امت کو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہر ہر امتی کو فرمایا کہ تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس کا وعدہ فرمایا تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ امت محمدیہ کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہو گئی کہ پچھلے زمانے کے اندر جو چیز نبیوں کو ملی اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں اس امت کو یہ نعمت عطا فرمائی ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے بھیجا بکری ہو اس بکرا ہو اس کے پورے بدن کے اندر بھیجا ہوتا ہے جو بہت لذیذ بھی ہوتا ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے مزیدار بھی ہوتا ہے انسان کے دماغ کے اندر بھی بھیجا ہے اور یہ بھیجا پوری باڈی کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے اہم ہے دوسری جگہ پر ذرا تھوڑی بہت مار لگ جاوے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی لیکن بھیجے میں اگر تھوڑی بہت بیمار لگ جاوے تو پوری باڈی کے اوپر اس کا نقصان اور افیکٹ ہوتی ہے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے بھیجا ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالی سے اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا اللہ تعالی اس پر غصے ہوتے ہیں اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اپنی جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے تو جس کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھل گیا اسی لیے ہر ایمان والے مرد کو ہر ایمان والی عورت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں جو دعا بھی بندہ کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں بس شرط اتنی کہ گناہ کی دعا نہ کرے جیسے کہ کوئی آدمی یہ دعا کرے اللہ مجھے شراب دے دے تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح قطع رحمی یعنی رشتہ داری کے توڑنے کی دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وقال رب کو مدڑونی است میرے بندو وہ پالنے والے تربیت کرنے والے رب اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو دعا کرو میں تمہاری دعا خود قبول کر لوں گا آگے دھیان سے سنو کہ دعا قبول فرمانے کی تین شکل ہوتی ہے کبھی تو آپ نے جو مانگا وہ اللہ ہو بہو وہ دے دیتے ہیں جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ جو ہے مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے تو جو مانگا وہ مل گیا نمبر دو جو مانگا وہ اللہ تعالی نے نہیں دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی حقیقت کو جانتے ہیں اللہ بڑے حکمت والے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ بندے نے یہ چیز مانگی لیکن یہ بندے کو دینے کی حکمت نہیں ہے جیسے کہ بہت سی مرتبہ ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی نادانی ہے اس کو یہ چیز دینا بالکل مناسب نہیں ہے تو ماں باپ وہ چیز دیتے نہیں ہیں تو بالکل اسی طریقے سے یہ نادان بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں اس کو ثواب دے دیں گے بدلہ دے دیں گے اسی لیے ایک دوسری روایت میں مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا اور اس نے زندگی میں جو نیکیاں کی اس کے پہاڑ دیکھے گا تو اس میں بہت ساری نیکیاں ایسی دیکھے گا کہ جو اس نے اس دنیا میں نہیں کی تو اللہ کے فرشتوں کو پوچھنے جائے گا کہ فرشتوں یہ نیکی تو میں نے کی نہیں پھر یہ نیکی میرے پاس کیسے آ گئی تو فرشتے جواب کے اندر کہیں گے کہ بندے تو نے دنیا میں اللہ سے دعا مانگی تھی اور تجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ نے اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ ثواب عطا فرمایا یہ بدلہ عطا فرمایا تو بندہ آخرت میں جا کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش کے اللہ تعالیٰ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں کرتے تمام دعا کے بدلے میں اللہ آخرت میں مجھے ثواب دیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہیں کہ جو مانگا وہ نہیں ملتا لیکن اللہ تعالیٰ کوئی آفت اور مصیبت جو اس کے اوپر آنے والی تھی وہ دور فرما دیتے ہیں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا بیکار نہیں جاتی یا تو جو مانگا وہ مل گیا یا تو اللہ اس کے بدلے میں ثواب دیں گے یا اس کے بدلے میں کوئی بلا مصیبت اللہ دور فرما دیں گے اسی لیے اللہ تعالی سے مانگنا چالو رکھو کبھی بھی اللہ تعالی سے نا امید نہ ہو اب دیکھو دعا کے متعلق میں چند ضروری باتیں بتلاتا ہوں نمبر ایک کھانا پینا اور کمانا حرام کا نہ ہوئے بہت سی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتا ہے لیکن کہاں سے اللہ اس کی دعا قبول کرے اس کا کھانا حرام کا پینا حرام کا تو اگر کھانے پینے اور کمانے میں حرام آ گیا تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی ہے اسی لیے کھانے پینے کمانے میں پہننے میں حرام سے بچو دوسری چیز پورے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ کے سوا ہماری دعا قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ کے سوا ہماری دعا کوئی قبول نہیں کر سکتا نمبر تین کوئی نیک کام کرو اور نیک کام کر کے دعا مانگو اور دعا میں بھی اللہ تعالی کو کہو اے اللہ میں نے یہ نیک کام کیا اس نیک عمل کی برکت سے میری دعا قبول فرما لیجئے جیسے کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی کتنا پیارا عمل کیا اب تلاوت پوری کر کے دعا کرو اور دعا میں کہو کہ اللہ میں نے یہ جو قرآن کی تلاوت کی اس کی برکت سے میری دعا قبول کر لیجئے صدقہ کرو خیرات کرو اور اس کے بعد دعا کرو کہ اللہ صدقہ اور خیرات کے برکت سے میری دعا قبول فرما لیجئے نمبر تین نمبر چار پاک صاف ہو کر دعا کرو نمبر پانچ وضو کے ساتھ دعا کرو نمبر چھ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرو نمبر سات دو زانو پر بیٹھ کر جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں ایسے دعا کرو اور آٹھویں نمبر پر خاص دھیان میں رکھو دعا مانگنے کی ترتیب سمجھو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد کرو اللہ کی تعریف کرو جیسے کہ دعا شروع کر کے کہو الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین یا سبحان اللہ حمد ہی سبحان اللہ عظیم ایسا اللہ کی حمد کرو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ کسی کے پاس ارجی لے کے گئے درخواست لے کے گئے ریکویسٹ لے کے گئے تو آپ سامنے والے کے لیے اچھے الفاظ بولیں گے رسپیکٹڈ سر اس طرح اچھے الفاظ بول کر کے لکھ کر کے سامنے والے کے سامنے ارضی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہمارے احسان کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اور پھر درود پاک پڑھو اور اخیر میں بھی درود پاک پڑھو اور دعا کے شروع میں بھی دعا درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا ضرور قبول کر لیں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے علیزو بیازل جلالی ول اکرام کہ یازل جلالی ول اکرام پڑھ پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کالا والا کرو آجیزی کرو اسی لیے بہت اچھی طرح یہ ترتیب سمجھ لو دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلے سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ عظیم پڑھو یا ثنا پڑھو یا الحمد رب العالمین پڑھو پھر درود پاک پڑھو اور اس کے بعد دعا شروع کرو اور دعا سے پہلے یا زل جلالی ولی کرام یا زل جلالی ولی کرام یا زل جلالی ولی کرام اور یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ بھی دعا سے پہلے پڑھ لیا کرو اور دعا کے وقت کے اوپر دونوں ہاتھ کو کندھے کے سامنے تک اٹھاؤ اور دونوں ہاتھ کو میلا مت دو ذرا سا دونوں ہاتھ کے درمیان میں دوری رکھو ڈسٹینس رکھو اور پورے ادب کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بتلاؤ اللہ میں محتاج ہوں اللہ میں فقیر ہوں اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوئے ہتھیلی دونوں آسمان کی طرف ہوئے اور چالو دعا کے اندر ہم خود آسمان کی طرف نہ دیکھے اور اللہ سبحان ہوا تعالیٰ جو کہ جو مبارک ننانوے نام ہے وہ پڑھ کے دعا کرو تو دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے ان للہ یقیناً اللہ تعالی کے ننانوے نام ہیں ان للہ تعالی اس من من احسا دخل الجنہ کہ جو آدمی یہ ننانوے نام زبانی یاد کر لے جنت میں جائے گا اور اس کے ذریعے سے دعا کرے تو اللہ دعا قبول کر لیں گے اسی لیے یہ ننانوے نام یاد کر لو یا موبائل میں رکھ لو یا جیب میں کارڈ رکھ لو جب بھی کوئی ایمرجنسی آوے یہ ننانوے نام پڑھو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کر لیں گے اور اللہ کے نبی اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ ان کے وسیلے اور طفیل سے بھی دعا کرو اور دعا میں آواز تھوڑی دھیمی رکھنے کی بعض لوگ دعا میں چلاتے ہیں تو چلانا یہ غلط ہے دھیمی دھیمی آواز سے دعا کرنی چاہیے اور قرآن میں جو دعا آئی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ایسی دعا مانگیں گے تو دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور ضرور قبول کر لیں گے اور پورے شوق کے ساتھ دعا کرو بعض لوگ جو ہے جیسے بوجھ اتارتے ہیں بہت بھاری لگتا ہے اس طریقے سے دعا کرتے ہیں اور خوب دل لگا کر دعا کرو ایک اور ایک ہی دعا بار بار کرو بار بار کرو اور یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا اللہ ہما اللہ ہما اس طرح بار بار اللہ تعالی کو پکارو تو انشاءاللہ اللہ العزیز دعا بہت جلدی اللہ قبول کر لیں گے اور کبھی ناممکن امپاسبل چیز کی دعا نہیں کرنے کی بعض لوگ نام امپاسبل ناممکن جو ہو نہیں سکتی ایسی چیز کی دعا کرتے جیسے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ میرے گھر کے آنگن کے اندر دودھ کی نہر ہو جاوے یہ دعا ناممکن چیز کی ایسے نہیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک جنت کی ایک خور مجھے دنیا میں دے دے ایسی دعا ناممکن امپاسبل اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنے کی اور آمین آمین بھی کرتے جانے کا حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا کے اخیر میں تین مرتبہ آمین کے ہوئے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ دعا میں بیٹھے ہیں ساتھ میں وہ بھی آمین آمین آمین کہتے رہے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ کو چہرے کے اوپر پھرا لیو اسی لیے کہ اس میں برکت آ گئی اور رحمت آ گئی اور دیکھیے دعا کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی دھیان میں رکھو کہ بعض مرتبہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوا کرتا ابھی دعا مانگی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہی قبول کر کے دے دے وہ چیز ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے بعد دے وے اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوگی تب اللہ تعالیٰ وہ دعا عطا کریں گے اللہ دیں گے جیسے قرآن میں دو نبیوں کی دعا ہے ایک نبی دعا کر رہے ہیں دوسرے نبی آمین کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم حضرت موسا علیہ السلام فرعون کی بربادی کی دعا مانگ رہے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی اللہ کے نبی وہ اس پر آمین کہہ رہے دو نبی دعا کر رہے لیکن ایک روایت میں پچیس اور دوسری روایت میں چالیس سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فرون کو برباد کیا اور پانی میں ڈبو دیا اس لیے یاد رکھو ادھر دعا مانگی ادھر فوراً قبول ہو جاوے اللہ کر سکتے ہیں ایسا لیکن بعض مرتبہ بہت سارے دن کے بعد بھی وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نہ وہ دعا کی مانگی ہوئی چیز ہم کو ملتی ہے اور دیکھو کبھی نا امید نہیں ہونے کا بعض مرتبہ انسان ہے نا نا امید ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں اتاول بہت ہے اجلت بہت ہے جلد بازی بہت ہے انسان جو ہے دو چار مرتبہ مانگا ایک مہینہ مانگا پندرہ دن مانگا اور دعا قبول نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ جا کیا مانگے اللہ دیتے نہیں ہے نوز باللہ اور چھوڑ دے وے یہ غلط ہے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو اللہ تعالیٰ ضرور وہ دعا قبول فرما لیں گے حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ایک منٹ ہوتی ہے ایک سیکنڈ ہوتی ہے کچھ وقت ہوتا ہے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو ایک مولانا صاحب نے ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے بیان میں یہ سنایا کہ بھائی آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی کو ایک گھڑی ایسی عطا فرماتے ہیں کچھ وقت ایسا دیتے ہیں بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور زیادہ بات ایسی ہے کہ اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے جمعہ کے دن وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو گاؤں کا رہنے والا آدمی بولا بالا سیدھا سادہ جمعہ کی نماز پڑھ کے جنگل میں گیا اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر کے اثر کی نماز میں مسجد میں لے کے آیا ہے اور نماز پڑھا تو اپنے سامنے جو ہے اس نے وہ پتھر رکھ دیا نماز اور سلام پھرا کے دعا میں بیٹھ گیا کہ بھائی آج جمعہ ہے اثر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اے اللہ اس پتھر کو سونے کا بنا دو اے اللہ اس پتھر کو سونے کا بنا دو اے اللہ اس پتھر کو سونے کا بنا دو ہم بھی انسان ہیں نا اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا دنیا ہی مانگتے ہیں یہ بھی ایک غلط عادت ہے اور بہت دیر تک مانگا اور پتھر بھی دیکھتا رہتا تھا تو وہ سونے کا ہوتا ہی نہیں اور اس نے کھڑکی سے نظر گئی باہر تو دیکھا کہ سورج تو ڈوبنے کی بالکل تیاری میں ہے جمعہ کا دن ختم ہو رہا ہے اور ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ پتھر سونے کا نہیں بنا تو وہ نا امید ہو کر اخیر میں کہتا ہے اے اللہ اس کو پتھر کا نہیں بناتے تو لوہے کا بنا دو لوکھن کا بنا دو بس وہی منٹ دعا کی قبولیت کی تھی جیسے ہی وہ بولا کہ اللہ اس کو لوکھن کا بنا دو تو وہ پورا پتھر لوہے کا ہو گیا دیکھو یہ انسان کی جلد بازی ہے اتاول یا مزاج ہے کہ وہ جو جلدی جلدی مانگتا ہے تو کبھی ایسا نقصان بھی ہو جاتا ہے اسی لیے کبھی بھی اللہ تعالی سے نا امید نہیں ہونے کی اور دعا کرتے رہنے کا اور دیکھو دعا میں اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو بہترین اور جامع دعا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی حدیث میں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو اللہ سے بہت مانگتے تھے اور جب تھوڑا ٹائم ہوتا اور زیادہ مانگنا ہوتا تو حضور یہی مانگتے اللہ سے کیا دعا آپ سب بھی یاد کر لو اور مانگا کرو اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرمائیے اے اللہ ہم کو آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرمائیے اور اے اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے یہ سارٹ اینڈ سویٹ دعا ہے چھوٹی لیکن بہت پیاری بہت میٹھی بہت جامع بہت بہترین یہ دعا ہے یہ دعا آپ سب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو ربنا آتنا فی دنیا حسنا و فل حسنا ہسنا وکین سا اب یہ میں نے دعا کے کچھ آداب بتلائے اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دعا کب کب زیادہ قبول ہوتی ہے ایک تو ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے لیکن شب قدر جو ہوتی ہے نا لت القدر اسی طریقے سے بقرعید سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن تو شب قدر میں اللہ دعاؤں کو قبول خوب قبول کرتے ہیں بقرعید سے ایک دن پہلے عرفہ کا دن وہ حج کا دن ہے اس دن بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں رمضان میں بھی دعا قبول کرتے ہیں رمضان میں خاص طور پر شہری کے وقت تحجد پڑھو دعا کرو پھر افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے پھر جمعہ کی جو رات ہوتی ہے یعنی جمعرات جمعہ کی بیچ والی رات اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے روزانہ رات کو صبح صادق سے ایک دو گھنٹے پہلے سے دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ حلمن تا ہے کوئی توبہ کرنے والا حلمن سا ہے کوئی سوال کرنے والا حلمن مستغفرن ہے کوئی استغفار کرنے والا یہ روزانہ رات کو اخیری ایک تہائی حصے میں اللہ بندوں کو اعلان فرماتے ہیں اور روزانہ رات کو دعا قبول ہوتی ہے اسی لیے میں آپ سب کو کہوں گا کہ ابھی بہت پیارے دن چل رہے ہیں ایک اعتبار سے دیکھنے جاوے تو تحجد میں اٹھ جاؤ دعا کرو اور جلدی اٹھ گئے تو فجر بعد نیند کا کوٹا پورا کر لو بہت اچھا وقت ہے ابھی دعائیں وہ کرنے کا تحجد میں اٹھنے کا اور جو ہے جب اذان ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے پھر اذان اور اقامت کے بعد کہ اذان ہو گئی اور ابھی فرض نماز ہوگی تو دونوں کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے اسی لیے اذان کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لی جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہے تو اس وقت دعا کر لو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کریں گے پھر حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے بعد جو آدمی مصیبت میں ہو اس وقت پر دعا کر لے وے تو اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں جو بھی آدمی مصیبت میں ہے اور حیال الصلاح اور حیال الفلاح جب ہوتا ہے اس کے بعد دعا کرے تو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں اور جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے قتال میں جاتا ہے اور دشمن کے سامنے صف لگتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد دیکھو تحجد اور فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگ لو اللہ تعالی سے اللہ ضرور دعا قبول کر لیں گے اسی طریقے سے نفل نمازوں کے سجدے میں بھی دعا مانگو نفل نماز پڑھتے ہیں تو سدے میں جا کر قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی دعا مانگو یہ نہیں کہ ہم اپنی اردو گجراتی ہندی زبان میں دعا مانگنا چالو کر دے گے نفل نمازوں میں سجدے میں جا کر قرآن اور حدیث کی آئی ہوئی دعا چالیس رب بنا یا کوئی اور دعا مانگو قرآن کی تلاوت کے بعد قرآن ختم کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے زمزم کا پانی پیتے وقت پر دعا قبول ہوتی ہے جب کسی آدمی کی موت کا وقت آوے اور آخری حالت چل رہی ہو اس کے پاس جب جاؤ تب بھی دعا قبول ہوتی ہے مسلمان جب جمع ہوتے ہیں تب بھی دعا قبول ہوتی ہے ذکر کی مجلس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے بارش ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے ارے مرغے آواز دیتے ہیں تب بھی اللہ دعا قبول فرماتے کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے اس وقت پر بھی اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں او ہو میرے اللہ کتنے مہربان اپنے بندوں کی دعا قبول کرنے کا بانا ڈھونڈ رہے ہیں اتنے سارے موقع حدیث میں آئے کہ اس وقت کے اوپر بندہ دعا کرے اور اللہ تعالی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں اللہ اکبر ایک خاص عمل بھی آپ کو بتلاؤں دعا کے بارے میں بھائی قرآن میں چودہ آیتیں ہیں سجدے کی تو کبھی کوئی بڑا کام آ جائے نا تو یوں کرو کہ چودہ آیتیں ایک آیت پڑی سدھا کیا دوسری آیت پڑی سدھا کیا سدھے تلاوت آیت سدا تیسری آیت پڑھی سدا کیا چودہ آیتیں ایک مجلس میں پڑھو اور ہر آیت پڑھ کے دعا کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اللہ دعا قبول کر لیں گے تو قرآن میں جو چودہ سجدوں کی آیتیں آئی ہے ہر آیت پڑھ کے سدا اور اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں اور سلاۃ الحاجت کے بعد بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں یعنی دو رکعت حاجت کی نماز پڑھو کوئی بھی صورت پڑھو بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ دوسری رکعت میں جا نصر اللہ الحمد کے بعد پڑھو اور اس کے بعد دعائے حاجت پڑھو جو حدیث میں آئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں گے اور سورہ انعام کے اندر ایک سو چوبیس نمبر کی ایک آیت ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا ماں رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ عالم ہے يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ علی اللَّهِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ یہ آیت سورة الانعام کی 124 نمبر کی آیت ہے اس آیت کی ایک خوبی بتلا کہ اس میں کیا ہے ما اوتی رسول اللہ اللہ عالم یہاں ایک ساتھ اللہ کا نام دو مرتبہ آیا ہے تو ان دونوں اللہ کے نام کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ تعالی قبول فرما لیتے ہیں یہ سب دعا کی قبولیت کی چیزیں ہیں اور دیکھو بھائی جو آدمی مصیبت میں ہو مجبور ہو پریشانی میں ہو مظلوم ہو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں مظلوم کی دعا تو ایسی ہے کہ کافر بھی اگر مظلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کافر مظلوم کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں اور ایمان والا مظلوم ہو اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بدر اولا اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے اللہ قبول کرتے ہیں اسی لیے ماں باپ خوب دعا کرے اپنی اولاد کے لیے آج ماں باپ اللہ والوں سے تو اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں بزرگوں سے دعا کراتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ماں باپ خود اولاد کے لیے دعا کرو اللہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں خوب قبول فرما دیتے ہیں اور جو اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو اس اولاد کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں مسافر کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے کی دعا افطار کے وہ قبول فرماتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس کی غیر حاضری میں گائیبانہ دعا کرتا ہے اس کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں بہت سے لوگ کسی کے سامنے دعا کرتے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن کسی مسلمان کا جب وہ مسلمان سامنے موجود نہ ہو وہ غیر حاضر ہو اس کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں حاجی صاحب جب وطن واپس آتے ہیں تو اس وقت پر بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں یہ سب دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں بھی میں نے آپ کو بتلا دی بس ایمان والے بھائیوں بہنوں خوب دعا کرو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ روزانہ کم سے کم پندرہ بیس منٹ ہماری دعا کی ہونی چاہیے آج کی یہ مجلس سن کر کے سب طے کر لو کہ روزانہ پندرہ بیس منٹ ضرور اللہ سے دعا کریں گے اور جیسا میں نے بتلایا دونوں ہاتھ اٹھاؤ ہتھیلی کے قبلے کی طرف رکھو دونوں ہتھیلی تھوڑی دور رکھو شروع میں اللہ کی تعریف کرو ثنا پڑھو یا الحمد رب العالمین پڑھو درود پاک پڑھو پھر یا جلالی ولی کرام پڑھو پھر یا رحم الرحمین دونوں تین تین مرتبہ پڑھو پھر اللہ سے مانگو اور اخیر میں درود پاک پڑھو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری دعا جس میں سب دعائیں آ گئی اللہ خیر ہُنبی سید سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اے اللہ آپ کے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو کچھ خیر اور بھلائی مانگی اے اللہ وہ سب بھلائی میں بھی آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے حفاظت آپ سے مانگی اے اللہ میں تمام برائی سے آپ سے حفاظت مانگتا ہوں بس یقین کے ساتھ مانگو پکے ارادے کے ساتھ مانگو ڈھنگ اور ترتیب سے مانگو اللہ ضرور دعا کو قبول کریں گے مسلمان کی سب سے بڑی طاقت وہ دعا ہے بدر کی لڑائی کا موقع آ گیا مکہ کے کافروں کا قریشیوں کا بڑا لشکر آ گیا ہے اور ادھر صحابہ کے پاس تو کوئی لڑائی کی بڑی تیاری نہیں تھی صرف تین سو تیرہ ہتھیار بھی کچھ نہیں تو جہاں بدر کا میدان ہے اللہ آپ کو بھی بار بار لے جاوے مجھے بھی بار بار اللہ تعالیٰ لے جائے الحمد میں دو چار مرتبہ گیا ہوں اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے تو وہاں ایک ایک, ایک جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا صحابہ نے چھپر کو عربی میں کہتے ہیں عریش عریش ببانا چھپر آج وہاں مسجد بنی ہے جس کا نام ہے مسجد العریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کے سامنے دعا مانگی سدے میں گڑ گڑا کے دعا مانگی اتنی دعا مانگی کہ حضور کے بدن مبارک سے حضور کی پیٹھ اور کندھے پر سے چادر نیچے اتر گئی اور حضور دعا مانگتے رہے بس اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس رات میں رونے اور دعا کی برکت سے فیصلے فرما دیے فرشتوں کی مدد اتری اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو فتح اور جیت عطا فرما دی تو دعا یہ تو انقلاب پیدا کر سکتی ہے دعا حالات کو بدل سکتی ہے دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے دعا برائیوں کو دور کر سکتی ہے دعا بھلائیوں کو کھینچ کے لا سکتی ہے اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں آج سے دعا کی پابندی شروع کر دو اور سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے افطار سے پہلے سب لوگ دعا میں لگ جاوے کھانا پینا دسترخان میں رکھ دو پندرہ بیس منٹ پہلے سب دعا میں لگ جاوے صبح میں اٹھو تو پہلے تحجد کی نماز پڑھو خوب دعا کرو پھر اخیری جب آدھا گھنٹہ باقی ہوئے تب جلدی جلدی شہری کھا لینے کی یہ ترتیب اپناؤ بس دعا ہماری سب سے بڑی طاقت دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ سے خوب مانگو اللہ سے دنیا بھی مانگو اللہ سے آخرت بھی مانگو اللہ سے ہر چیز مانگو صحابہ تو یہ تھا کہ چپل کی پٹی ٹوٹ جاتی تھی وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے ہم بھی ہر چیز اللہ سے مانگنے والے بنے دیکھو آج ہم کیا کرتے ہیں کوئی دندا چالو کیا بزنس چالو کیا ناکام ہو گیا نقصان ہو گیا پھیل گیا تو دعا کرواتے یہ غلط طریقہ ہے پہلے دعا کرو پھر کام کرو ہم لوگ کام پہلے کرتے ہیں دعا بعد میں کرتے ہیں کام بگڑتا ہے پھر دعا کرتے ہیں یہ سب غلط ہے پہلے پورے یقین سے مانگو سلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگو نماز پڑھ پڑھ کے مانگو پھر کام کرو اللہ تعالیٰ دیکھو ہماری دعا کو کیسے قبول فرما لیتے ہیں اللہ آپ کو مجھ کو سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں دعا مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے اللہ ہم کو پابندی سے دعا کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے ہم سب کو لینے والا بنا دے ہم وہ کون ذات ہے یعنی وہ اللہ کی ذات ہے کہ ایک مجبور آدمی پریشان آدمی دکھی آدمی اس کے دربار سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی پریشانی تکلیف اور دکھ درد کو دور فرما دیتے ہیں اسی لیے خوب مانگنے کا اہتمام کرو پابندی سے مانگو اپنی زبان میں اپنی بھاشا میں ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی آوے ویسی اللہ سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو آداب اور شرائط میں نے آپ کو بتلائے اس ترتیب سے دعا کرو اللہ ہم سب کو دعا مانگنے والا بنا دے دعا پر یقین والا بنا دے اور اللہ ہمیں خوب مانگنے والا بنائے دعا کے برکات سے اللہ دنیا آخرت میں ہم سب کو مالا مال فرما دے وے دعوانا ان للہ رب العالمین سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہمارے سلمان بھائی اور ان کے ساتھیوں نے پہلے سو قرآن تلاوت میں پورے کیے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس وقت دعا کی تھی آج میسج آیا کہ ان کے اور ان کی ٹیم کے اور دوستوں نے مل کر پانچ سو قرآن تلاوت میں مکمل ہو گئے لہذا ہم ان کو مبارکباد دیتے اللہ ان کی تلاوت کی برکت سے پورے عالم کے اندر شفائے کاملہ آجلا دائمہ مستمرہ سب کو عطا فرما دے رہے اللہ تعالیٰ بیماریاں بلائیں مصیبت دور فرما دے اور ان لوگوں نے اس طرح کے پروگرام کو پھیلانے کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ نئی لنک چالو کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے انتہا مبارک فرماوے بے انتہا قبول فرماوے اور ان کے تمام ساتھیوں کو اللہ ہمت دے حوصلہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرماوے اور اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اپنے دین کے لیے قبول فرماوے اور دنیا آخرت کی بھلائی اور رحمت اور برکت سے مالا مال فرماوے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین متوجہ ہو جاؤ سب ہم لوگ اسی طریقے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما لے گئے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد اللہ رب العالمین اللہ صل سد دینا محمد وعلى آل دینا محمد تحب کماتر داد اتر دا یا کریم یا زل جلالی ولی کرام یا ذل جلالی ولی کرام یا زل جلالی ولی رحم یار حمر رحم یار حمر رحمین یار ہمر واحمینہ آہد لا وفي الآخرة حسنة وقنا الرحیم النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ زندگی کا ہر کام پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ ہر حرام سے اللہ حفاظت فرماؤ تمام بیماروں کو شفا کاملہ آج دائمہ مستمر عطا فرماؤ تمام بیماروں کو شفا کاملہ ملا دائمہ مستمرہ مستمر فرماؤ تمام بیماروں کو شفا کاملہ ملا دائمہ مستمرہ مستمر فرماؤ اے اللہ یہ کورونا وائرس کا خاتمہ فرماؤ اے اللہ کورونا وائرس کی نسبت سے جو کچھ مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں رکاوٹیں ہیں فتنے ہیں سازشیں ہیں مکر ہے اس کا بھی خاتمہ فرماؤ اس کو بھی مٹا دیجئے نیست و نابود کر دیجئے اے اللہ انسانیت پر رحم فرماؤ قرآن کی تلاوت کو قبول فرماؤ اے اللہ دین کی بات پھیلانے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے اس کو بھی انتہا قبول فرماؤ اے اللہ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرماؤ ہماری نسلوں کو اولادوں کو دی ان کے لیے قبول فرماؤ ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرماؤ دنیا آخرت کی ذلتی رسوائی بدنامی مصیبت عذاب سے حفاظت فرماؤ پیارے آقا تاج دار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماؤ اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرماؤ اپنی مہربانیوں سے قبول فرماؤ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوفیل میں قبول فرماؤ اور صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد ہی اجمعین آمين آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين